مات على شعبة من نفاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بےگانا مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے طلب کرتے ہو دادے حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے مجھے تو سن کے بھی اکار سی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے میرے محترم اور مکرم عزت مند مسلمان بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں رمضان المبارک اور پھر جماعت المبارک اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک دینی مجلس میں بٹھا دیا تاکہ جہاد کی بات سن سکیں ایمان کی بات سن سکیں قرآن کی بات سن سکیں یہ اللہ پاک کی محبت کی نشانی ہے اللہ پاک کسی سے محبت فرماتا ہے کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے ایسی مجلسوں میں شرکت اور حاضری کی توفیق عطا فرما دیتا ہے میں آپ حضرات کے سامنے چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے اور ہم پوری طرح سے دین اسلام کے ساتھ جڑ جائیں پوری طرح سے پرانے پاک کے ساتھ جڑ جائیں مسلمانوں پر جو کچھ آج ساری دنیا میں بیت رہی ہے اس کی وجہ بھی معلوم ہو جائے اور اس کا حل بھی ہمارے سامنے آ جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اللہ پاک نے کبھی بھی ایمان والوں کو لاوارث نہیں چھوڑا کبھی بھی کلمہ پڑھنے والوں کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا اللہ پاک نے کبھی بھی اہل ایمان کو کافروں کے لیے تر نوالا نہیں بنایا ماضی میں اللہ پاک مسلمانوں کی مدد کرتا رہا ہے اور آج بھی وہ مدد فرما رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس کی یہ مدد جاری رہے گی لیکن جہاں ہم مار کھا رہے ہیں جہاں ہم نیچے جھکے ہوئے ہیں اس میں قصور ہمارا اپنا ہے غلطی ہماری اپنی ہے کھوٹ ہماری اپنی ہے جس کی وجہ سے بظاہر ہم بعض جگہوں پہ مغلوب نظر آتے ہیں بعض مقامات پہ مار کھاتے نظر آتے ہیں اللہ پاک ایمان والوں کی نصرت کرتا ہے اور کرتا رہے گا لیکن اپنے آپ کو اس نصرت کا مستحق بنانے کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے ہم میں سے اکثر لوگ وہ کام نہیں کر پاتے آج مسلمانوں کے دل و دماغ پہ یہ بات چھائی ہوئی ہے کہ شاید امریکہ خدا بن چکا ہے مسلمانوں کے دل و دماغ پہ یہ بات چھا چکی ہے کہ مسلمانوں میں اب لڑنے کی طاقت نہیں رہی ہے مسلمانوں میں اب جان باقی نہیں رہی ہندوستان بہت بڑی طاقت بن چکا ہے روس بہت بڑی طاقت بن چکا ہے برطانیہ بہت بڑی طاقت بن چکا ہے اقوام متحدہ بہت بڑی طاقت ہے یورپین اتحاد بہت بڑی طاقت ہے انہوں نے ٹینک بنا لیے ہیں انہوں نے میزائل بنا لیے ہیں انہوں نے ایٹم بم بنا لیے ہیں انہوں نے ہائیڈروجن بم بنا لیے ہیں وہ چاہے تو منٹوں میں ساری دنیا کو ختم کر سکتے ہیں وہ جب چاہے جس ملک پر قبضہ کر سکتے ہیں وہ جب چاہے جس مسلمان کو مارنا چاہے مار سکتے ہیں جس مسلمان کو پکڑنا چاہے پکڑ سکتے ہیں جس سر زمین کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیں لے سکتے ہیں یہ وہم یہ خیال یہ مسلمانوں کے دل و دماغ پہ حاوی ہو چکا ہے حالانکہ رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہے طاقت کل بھی رب کے ہاتھ میں تھی طاقت آج بھی رب کے ہاتھ میں ہے جو کسی کو مارنا چاہے وہی مرتا ہے جسے اللہ بچانا چاہے وہ بچ جاتا ہے جسے اللہ پاک اس دنیا میں رکھنا چاہے روس امریکہ نہ چاہے پھر بھی وہ دنیا میں رہتا ہے جسے اللہ غالب کرنا چاہے وہی غالب ہوتا ہے جسے اللہ مغلوب کرنا چاہے وہی مغلوب ہوتا ہے ہم نے دنیا کی طاقتوں کو سپر پاور سمجھ لیا حالانکہ سپر پاور صرف اللہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں افغانستان میں امریکہ داخل ہوا تھا کہ میں چھ مہینے میں اسامہ کو پکڑ لوں گا ملا عمر کو ختم کر دوں گا طالبان کو ختم کر دوں گا آج امریکہ کو سوا دو سو سال ہو چکے ہیں ملا عمر اللہ کے فضل سے ادانے دے رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں شیخ اسامہ اسی طرح سے زندہ ہے جس طرح سے پہلے زندہ تھا طالبان کی آج بھی افغانستان کے سترہ صوبوں کے اندر حکومت قائم ہے انہی کی پرچی چلتی ہے انہی کا نام چلتا ہے امریکہ افغانستان پہ قبضہ نہیں کر سکا عراق پہ قبضہ نہیں کر سکا ملا عمر کو نہیں پکڑ سکا سدام کو نہیں پکڑ سکا معلوم ہوا مچھر کے پر سے زیادہ کمزور ہے سب سے بڑی طاقت میرے رب کی طاقت ہے کے نام کا نعرہ لگنا ہے تھوڑا سا پیچھے پیچھے ہو جائیں آپ میرے محترم دوستو آج جو مسلمان ہمیں کہتے ہیں کہ تم کافروں کو دھمکیاں بہت دیتے ہو اپنے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے تمہارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے تمہارے پاس ان کے برابر کے آلات نہیں ہیں تم انہیں دھمکیاں دیتے ہو بڑکے مارتے ہو جس کی وجہ سے وہ ہم پہ حملے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملکوں کا امن خطرے میں پڑ جاتا ہے میں اس بات کا جواب ارض کرنا چاہتا ہوں کہ کافروں کو ناراض کرنا اپنے سے زیادہ طاقتور کافروں کو ایسی باتیں کہنا جن سے انہیں غصہ آئے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے رب کی کتاب ہمارے سامنے ہے حضرت نو علیہ سلاۃ وسلام اکیلے ہیں صرف ایک دو چند افراد مسلمان ہوئے کیا انہوں نے اپنی طاقتور قوم کے سامنے سر جھکا دیا نہیں رب کعبہ کی قسم نہیں ان کی قوم ود سوا یغوس اور یعو کے سامنے جھکی رہی اپنے بتوں کو سب کچھ مانتی رہی مگر نو علیہ السلام وسلام ایک ایک گلی میں رب کی عظمت کا نام بلند کرتے رہے اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی اللہ کی کبریائی اللہ کی توحید نبی کی رسالت اسی کو بیان کرتے رہے اپنی ساری قوم کو غصہ دلا دیا اگر اپنے سے طاقتوروں کو غصہ دلانا جرم ہوتا قرآن کہتا کہ نوح تو نے غلطی کی ہے لیکن قرآن حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے اور ان کی قوم کی مذمت بیان کرتا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ وسلام اکیلے کھڑے ہوئے ہیں قوم طاقتور ہے میجورٹی کے کے اندر ہے ہے جمہور انہی ساتھ حکومت انہی کے پاس ہے اقتدار انہی کے پاس ہے مگر ابراہیم ان کا کلمہ نہیں پڑھتے ان کے سامنے سر نہیں جھکاتے ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے ان سے صلح نہیں کرتے کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے میں تمہیں کسی طرح رب مارنے کو تیار نہیں ہوں ابراہیم نے اپنی قوم کو غصہ دلایا وقت کے بادشاہ کو غصہ دلایا ان کے بتوں پر کلاڑیاں چلا کے کے ان ان ان کی کی ٹانگیں توڑ دی بازو کاٹ دیے زبانیں نکال دی ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا رب نے کو گلزار بنا دیا قرآن کہتا ہے ابراہیم سچا ہے اور اس کی قوم والے غلط تھے حضرت موسا علیہ السلام اکیلے فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں اس زمانے کا فرعون آج کے امریکہ سے کم نہیں تھا ستر ہزار شہروں پر اس کی حکومت تھی پچہتر لاکھ کا اس کا لشکر تھا اس کے پاس آلات تھے سامان تھا اکیلا موسا اس کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتا ہے فرحون تو خدا نہیں ہے فرحون تو رب نہیں ہے میرا رب اللہ ہے میرا رب میرا مالک ایک ہی ہے وہی سب کچھ ہے حضرت موسا اکیلے ہے فرحون حکومت والا ہے رب موسا کے ساتھ ہے قرآن موسا کے ساتھ ہے اٹھائیس پاروں میں قرآن کے تیس پاروں میں سے اٹھائیس پاروں میں موسا کی تعریفیں بھری ہوئی ہے اور کافروں کے سامنے سر جھکانا اگر عقل مندی ہوتی کافروں کے سامنے سر جھکانا اگر مسلحت ہوتا اگر کافروں کے سامنے گردن جھکا اگر کوئی اچھی بات ہوتی رب موسا کی تعریف نہ کرتا موسا کی مذمت کرتا کہ موسا نے قوم کو خطرے میں کیوں ڈالا خود کو خطرے میں کیوں ڈالا معلوم ہوا رب کو وہ پسند ہے جو خطرے میں خود کو ڈالتے ہیں جو موت کی آنکھوں میں آ کے ڈالتے ہیں جو وقت کے کسی فرعون سے نہیں ڈرتے جو وقت کے کسی نمرود سے نہیں ڈرتے جو وقت کے کسی ظالم سے نہیں ڈرتے حضرت عیسا نے آ کر قوم کو للکارا یہودیوں کو للکارا رب عیسا کے ساتھ ہے قرآن عیسا کے ساتھ ہے پھر میرا نبی آ گیا حضرت محمد عربی آ گئے مکہ والے نے کہا صلح کر لیتے ہیں معاہدہ کر لیتے ہیں فرمایا دین میں کوئی صلح نہیں ہوتی دین میں کوئی معاہدہ نہیں ہوتا میرا رب اللہ ہے اس بات میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا سچا دین اسلام ہے اس بات میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا زمین پر غالب رب کا اسلام رہے گا اس بات میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا قرآن محمد کے ساتھ ہے محمد عربی کے ساتھ ہے یاد رکھو جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا رب اسی کے ساتھ ہوگا اس لیے بہت بہت خوشی کے ساتھ آج وقت کے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہو اور تم سپر پاور نہیں ہو میرا رب سپر پاور ہے اگر میں نبیوں کو جھکے ہوئے دیکھ لیتا تو جھک جاتا ہوں اگر میں قرآن میں پڑھ لیتا کہ تم جھک جاؤ تو میں جھک جاتا اگر قرآن مجھے یہی سکھاتا کہ ہر طاقت کے سامنے ہاتھ جوڑ لو تاکہ تمہیں ڈالر پاؤنڈ مل جائے میں بھی جھک جاتا میں تو رب کا غلام ہوں میں تو قرآن کو دستور ماننے والا ہوں میں تو نبی کے قدموں نبی کے قدموں والا ہوں میں تو واشنگٹن اور نیو یارک کو اپنا قبلہ نہیں مانتا میں تو کعبہ شریف کو قبلہ مانتا ہوں ہر مسلمان کا دین یہی ہے ہر مسلمان کا ایمان یہی ہے جب وقت کے فرعونوں کو للکارنا قرآن نے بتایا ہے جب وقت کے نمرودوں کے ساتھ مقابلہ کرنا قرآن نے بتایا ہے یہ مقابلہ چلتا رہے گا جان رہنی ہے رہے نہیں رہنی رہے گھر دن موجود ہے موجود رہے کٹتی ہے کٹ جائے مگر رب کے سوا کسی کی طاقت نہیں مانیں گے رب کے سوا کسی کی عظمت نہیں مانیں گے اسلام کے سوا کوئی رشتہ تسلیم نہیں کریں گے دین کے سوا کسی نظام کو اپنے سر آنکھوں پر نہیں رکھیں گے کسی شاخر کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے اگر ملک جلتا ہے اگر دل جلتا ہے اگر جان کٹتی ہے خدا جان بچانے والا بھی ہے خدا ملک بچانے والا بھی ہے اگر جھکنا ہوتا مکہ والے مسلمان جھک چکے ہوتے وہ ہم سے زیادہ کمزور تھے ابو جہل سے معاہدہ صلح کر چکے ہوتے وہ ہم سے زیادہ تھوڑی تعداد کے اندر تھے وہ صرف تیس تھے مگر ڈٹے رہے وہ صرف دس تھے مگر ڈٹے رہے وہ صرف اکیلے تھے ڈٹے رہے وہ آج کے بڑے اپنے آپ کو پہلوان کہنے والوں اپنے آپ کو طاقتور کہنے والوں اپنے آپ کو عسکری عسکری طور پہ مضبوط کہنے والوں تم سے تو سمیا بھی بہت اونچی تھی جو ابو جال کے سامنے نہیں جھکی مگر جسم کے ٹکڑے کرا لیے تم سے ہے تو بلال حبشی جیسا وہ کالا کلوتا وہ سونا وہ چاند کا مکھڑا اچھا تھا جس نے گردن نہیں جھکائی تھی اگر چاند بچانا عقل مندی ہوتی اگر چپڑی بچانا عقل مندی ہوتی اگر چمڑی بچانا عقل مندی ہوتی اگر اپنے اوپر سے ظلم کو ہٹانا عقل مندی ہوتی بلال جھک چکا ہوتا مگر بلال کی زبان آج آج پکارتی تھی ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ صرف اسلام صرف اسلام صرف اسلام امار جھک چکا ہوتا یا سے جھک چکا ہوتا مگر میں سمیہ کے ٹکڑے دیکھ رہا ہوں میں حضرت حضرت بلال کی چیخیں سن رہا ہوں میں عمار کو مارے کھاتا دیکھ رہا ہوں میں یاسر کو شہید ہوتے دیکھ رہا ہوں میں حضرت عثمان غنی کو چٹائی میں لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں مگر کوئی نہیں جھکتا کوئی پیچھے نہیں ہٹتا جب وہ نہیں جھکے تھے آج رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم برضو ان اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے پھر میں کیوں نہ انہی کے ساتھ کھڑا رہوں یہ جان تو آرتی ہے آج زمین کے اوپر ہے کل زمین کے اندر ہوں گے آج زندہ ہے کل مر چکے ہوں گے میں کیوں نہ ان لوگوں کے رستے پہ چلوں جنہوں نے کافروں کے سامنے آنکھیں اٹھائی تھی گردن تنگ کے رکھی تھی سر کو نہیں جھکایا تھا کیا میں میر جعفر اور میر صادق بن جاؤ جن کی قبر پہ کوئی کتا بھی پیشاب کرنے نہیں جاتا ہے میر جعفر وقت کا عقل مند انسان تھا بنا کے رکھو ذرا بنا کے رکھو بچ جاؤ بچ گیا مر گیا میر صادق بڑا ذہین آدمی تھا اس سے بھی بنا کے رکھو اس سے بھی بنا کے رکھو منہ میں دو زبانیں رکھو سینے میں تین دل رکھو ہر کسی سے کہو کہ میں تیرا ہوں میں تیرا ہوں تاکہ یہ بھی نہ مارے یہ بھی نہ مارے یہ بھی نہ مارے شیطان سے کہو کہ میں تیرا رحمان سے کہو کہ میں تیرا دجال کے پاس جاؤ تو گردن جھکا دو مسجد میں آؤ تو رب کو سجدہ کر لو گنگا پہ جاؤ تو اسنان کر لو دم دم پہ آؤ تو دعا پڑھ کے پی لو کعبہ شریف میں جاؤ تو رب کو سجدے کرو جب رام کرشن کے سامنے آؤ تو وہاں رام رام کرنا شروع کر دو ایک طرف کہو کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں اور دوسری طرف جا کے کہو میں گرو گوبند سنگھ کو بھی مانتا ہوں ایک طرف کہو ہم مسلمان ہیں دوسری طرف کہو کہ بش بھی ہمارا یار ہے ٹونی بھی ہمارا یار ہے کولن پاول بھی ہمارا یار ہے واجپائی بھی ہمارا یار ہے ایڈوانی بھی ہمارا یار ہے اچھا یار تو تم نے بہت اچھے پال لیے ہیں دشمن تمہارا کون ہے ملا عمر ہمارا دشمن ہے شیخ اسامہ ہمارا دشمن ہے مجاہدین ہمارے دشمن ہے قربان جاؤ تمہاری یاری پر بھی قربان جاؤ تمہاری دوستی پر بھی جن سے تم نے دوستی کی ہے وہ نہ دنیا میں کام آئیں گے نہ مرنے کے بعد کام آئیں گے نہ تمہارا جنازہ پڑھا سکیں گے نہ تمہیں اصال ثواب کر سکیں گے نہ تمہارا کچھ کام کر سکیں گے اور جن سے تم نے دشمنی کی ہے یہ تو رب کے پیارے ہیں یہ تو رب کے محبوب ہے فرشتے زمین پہ اترے ہوئے ان کی حفاظت کر رہے ہیں آسمان انہیں دیکھ دیکھ کے مسکراتا ہے زمین ان پر فخر کرتی ہے قرآن ان پہ ناز کرتا ہے اسلام اسلام انہیں اپنا بیٹا کہتا ہے تم نے ان اسلام کے بیٹوں سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے مسلمان کو پتا نہیں کیا ہو گیا مسلمان کی لغت میں تو ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی لوگ کہتے تھے پاگل قوم ہے پاگل ہر کوئی کہتا تھا انہیں جزیا ٹیکس دو جان چھڑاؤ ان سے یہ تو موت کے پیچھے ایسے دوڑتے ہیں جیسے مجنو لیلا کے پیچھے دوڑتا تھا یہ تو موت کی ایسی تمنا رکھتے ہیں جس طرح روزے دار افطار کے وقت ٹھنڈے شربت کی تمنا رکھتا ہے یہ تو موت کے پیچھے یوں بھاگتے ہیں جس طرح کوئی شرابی شراب کے جام کے پیچھے بھاگتا ہے پاگل قوم ہے اس سے متھا مت ٹکرانا بڑے بڑے ماضی میں آئے مسلمانوں کے سامنے جھک گئے دب گئے بڑے بڑے ماضی میں آئے مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوئے مگر پھر اونٹے منہ انہیں گرنا پڑا اس لیے کہ مسلمان زندہ لوگ زندہ لوگ تھے مسلمان زندہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مسلمان کو رومیوں نے قید کر لیا اور روم کے عالی شان دربار میں اس کو بادشاہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا کہ تم ہم سے لڑتے ہو وہ مسلمان تھا اسے پتا تھا میرے پیچھے ساری قوم ہے الحمدللہ مسلمان اس وقت ٹکڑیوں میں نہیں بٹے تھے مسلمان اس وقت ٹوٹوں میں نہیں بٹے تھے مسلمان اس وقت صرف تاجر اور بزنس مین نہیں بنے تھے کہ تجارت اور بزنس پہ جو چاہے قربان کر دو مسلمان اس وقت انٹرنیٹ پر ننگی فلمیں دیکھنے والے نہیں بنے تھے مسلمان اس وقت کیبل نیٹ ورک پہ بیٹھ کر ڈاک دیکھ کے مدے نہیں لیتے تھے مسلمان اس وقت عطا اللہ ملنگ اور لتا منگیشکر کی کیسے سن کر نہیں جھومتے تھے مسلمان رب کا نام لیتے تھے قرآن پڑھتے تھے دنیا کو فانی آر بھی سمجھتے تھے اور جہاد سے عشق رکھتے تھے مسلمان آج کے جس کو نوجوان کی طرح لڑکیوں کے پیچھے نہیں پھرتے تھے کہ جیب میں کسی گرل فرینڈ کا فوٹو ہوگا کسی مسلمان بہن پر سیٹی بجائے گا یہ بدبخت بخش مسلمان نوجوان جب تو بدکاری کی تلاش میں نکلتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے جب تو اپنی مسلمان بہنوں کو چھیڑنے کے لیے نکلتا ہے زمین بھی روتی ہے کہ آئے کاش کیسا شخص پیدا ہو گیا نام اللہ کا لیتا ہے کلمہ محمد کا پڑھتا ہے عائشہ کو امی کہتا ہے فاطمہ کو اپنی بہن ماں کہتا ہے خدیجہ کو اپنی اماں کہتا ہے اور چھیڑتا مسلمان لڑکیوں کو ہے ننگے ڈانس دیکھتا ہے سینماؤں میں جا کے لائنیں لگاتا ہے مسلمان خدا کی قسم تو ایسا نہیں تھا تجھے نظر لگ گئی تجھے برباد کر دیا گیا تجھے کھیت کھیت کے دانی بنایا گیا تجھے شرابی بنایا گیا تیرے چہرے سے نبی کی داڑھی ہٹوائی گئی تیرا لباس تبدیل کیا گیا تجھے دکاندار بنایا گیا اور تیری زیارت کے لیے تو فرشتے تنسا کرتے تھے مسلمان تیری آنکھوں میں تو حیا تھا تو کبھی آرام کا لکما کھاتا بھی نہیں تھا مسلمان بھی اکیلی چلی جاتی تھی اسے کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوتا تھا اسلامی ملکوں میں گانے بجانے کی منحوس آواز نہیں آتی تھی رات کے تین بجے ہر گھر سے تلاوت اٹھ رہی ہوتی تھی آزان کی آواز آتی دکانیں بند ہو جاتی کہ اس رب نے بلایا جو روزی خود دینے والا ہے روزی کاف کے ہاتھ میں نہیں ہے روزی رب کے ہاتھ میں اس مسلمان کو رومیوں نے کھڑا کیا بادشاہ نے کوئی بات کی تو وہ اکڑ گیا مسلمان اکیلا رومیوں کے محل کے اندر کھڑے ہوئے اکڑ گئے اور کھڑی کھڑی سنائی اسے پتا تھا میرے پیچھے اللہ کے شیروں کا ایک امبو ایک لشکر ہے ہمارے پیچھے جس کو پتا ہو کہ میرے پیچھے مسلمان کھڑے ہیں جان دینے والے اسے کیا ڈر ہوتا اسے کیا ڈر ہوتا ایک رومی جرنل اٹھا اپنے بادشاہ کی چاپلوسی میں اس نے اس مسلمان کے منہ پہ تھپڑ مار تھپڑ مار چھوٹی سی بات ہے آج بھی کتنے لوگ تھپڑ مار کے آئے ہوں گے کسی کنڈکٹر کو کسی چھوٹے کو کسی بڑے کو مسلمان کا ہاتھ صرف کافر کی گردن پہ پڑتا تھا کسی مسلمان کو نہیں لگتا تھا آج کوئی ہے جو مجھے اپنے ہاتھ دکھائے کہ ان ہاتھوں سے مسلمان بچے ہوئے ہیں اور ان صرف کافروں پہ چلتے ہیں اسلام دشمنوں پہ چلتے ہیں اپنے محلوں میں جگہ گیری کرنے والوں کاش تم اسلام کے دشمنوں کی گردنے موڑتے تو میں تمہارے پاؤں کے قدموں کی خاک کو بھی اٹھاتا اپنی آنکھوں کا سرما بنا تم تو صرف اپنوں پہ بدماشی کرتے حکمران بھی اپنوں کو مار سکتے ہیں غیروں کے سامنے سر جھکائیں گے اسلحے والے بھی اپنوں پہ ہتھیار چلائیں گے غیروں کے سامنے سر جھکائیں گے کوئی ہے کوئی ہے جو اپنے ہاتھ دکھائے اپنے ہاتھ دکھائے کہ ان ہاتھوں سے میں نے مسلمانوں کو ایزا نہیں پہنچائی اور ان ہاتھوں سے میں نے مسلمان بہنوں کو چھڑایا ہے ان ہاتھوں سے میں نے اپنی بہنوں کے دوپٹے بچائے ہیں ان ہاتھوں سے میں نے مسلمان ماؤں کی عزت عظمتیں بچائی ہیں مسلمانوں تم کافروں سے لڑتے تھے تو آپس میں نرم تھے جب سے تم نے اللہ کے دشمنوں کو چھوڑا ہے ایک دوسرے پہ شیر بن گئے ہو ایک دوسرے کو مکے پنچ اور پتہ نہیں کیا کیا مانگ اللہ پاک رحم فرمائے اس رومی بدبخت نے مسلمان کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا اس کے دل سے آہ نکلی کہا معاویہ تو ہمارا امیر ہے ہمارا حکمران ہے اور ہمارے چہرے محفوظ نہیں ہے اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا تھا اسی محل میں حضرت امیر معاویہ کا ایک جاسوس بیٹھا ہوا جسے مقرر کیا گیا تھا وہاں کے حالات لینے پہ اسلام میں جاسوسی کا حکم خود قرآن پاک کی قرآن پاک میں موجود ہے کہ جاسوس بھیجنا جائز ہے کافروں کے ملکوں میں لیکن آج کیا ضرورت ہے قرآن پہ عمل کی اب تو ساری جاسوسیاں مخبریاں ساری ساری انٹیلیجنس اپنوں کے خلاف ہوتی ہے فلاں نے کیا قرآن کی بات کی فلاں نے کیا حدیث کی بات کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بس بسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوس بنا کے بھیجا تھا حضرت حذیفہ کو جاسوس بنا کے بھیجا تھا خوش نصیب تھے وہ شخص جو اسلام دشمنوں کے راز لاتے تھے اور بد نصیب ہے وہ جو اپنوں کے راز چٹولنے کے لیے صبح شام پھرتے رہتے اس جاسوس نے فوراً خط لکھا کہ حضرت ایک واقعہ ہو گیا ہمارے یہاں چھوٹا سا واقعہ ہے بیسوں لوگ قتل ہو جائے کسی کو اپنی نیند سے بھی اٹھنا نصیب نہیں ہوتا مگر امیر معاویہ کا جاسوس لکھ رہا ہے کہ حضرت بڑا واقعہ ہو گیا رومیوں کے دربار میں ہمارے ایک مسلمان کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا حضرت امیر معاویہ کو خط سوچ رہا تھا کہ غصے سے کھڑے ہو گئے رہے ہیں کہ کس طرح سے میں پہنچوں اور اپنے اس مسلمان کا بدلا لوں چین نہیں آ رہا اپنے دماغ پہ سوچ رہے ہیں کہ کون زیادہ ذہین ہے میرے کمانڈروں میں سے پھر اپنے سب سے ذہین کمانڈر کو بلایا اور چابیاں پھینک کے کہا یہ پورے بیت المال کی چابیاں تیرے حوالے ہیں سارا مال ختم کرتا ہے کر دے مجھے چند دن میں وہ مسلمان بھی یہاں واپس چاہیے اور جس جرنل نے تھپڑ مارا تھا وہ بھی مجھے یہاں چاہیے اس نوجوان جرنیل نے جا کر خزانے اٹھائے خوبصورت چادریں بنائی سونے چاندی کے تار چڑھوائے جا کے اس روم کے علاقے میں تاجر بن کے گیا اس اس سے کسی طرح دوستی کی اس جرنل کے ساتھ پھر کشتیاں بنوائی ان کے اندر خفیہ چپو لگوائے پھر فدیا دے کر اپنے مسلمان کو چھڑوایا پھر خفیہ چپو والی کشتیاں لے گیا اس تاجر کو کسی طرح اس جرنل کو کسی طرح لالچ دے کے کشتی میں لایا اور باندھ کے امیر معاویہ کے سامنے ڈال دیا میرے معاویہ کے سامنے حضرت کے دل کو سکون مل گیا مسلمان کا چہرہ محفوظ دونوں کو سامنے کھڑا کیا کہا رومی رومی جنرل تو نے میرے اس مسلمان کے چہرے پہ تھپڑ مارا اس مسلمان سے کہا مارو اس کو ویسا تھپڑ زیادتی مت کرنا اتنا ہی بدلہ لینا جتنا تم پہ ظلم ہوا ہے اس نے تھپڑ مارا ساری امت مسلمہ پر ایک خوشی کی کیفیت ہے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ جاؤ تمہاری جان بخش دی ہے اپنے بادشاہ سے جا کے کہنا کہ مسلمان کا چہرہ اتنا سستا نہیں ہوتا کہ تم تھپڑ مارتے رہو آج کوئی ہے جو مسلمانوں کے خون کی بات کرے آج ہے کوئی مسلمانوں کی عزت کی بات کرے جانوروں کے حقوق والے موجود ہیں کتوں کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں گھوڑوں کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہے بندروں اور سوروں کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہے آج امریکہ کا کتا بھی مارا جائے وہاں کے فوجی حرکت میں آ جاتے ہیں مگر ہائے میرے محمد عربی کی امت کا خون کتنا سستا ہو گیا جو چاہے جتنے مار کے چلا جائے جو چاہے جتنے سب کر کے چلا جائے جو چاہے بموں سے مارے جو چاہے میزائلوں سے مارے جو چاہے ہمیں کرایہ دے کے کہے کہ تم خود مارو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے مسلمان کا خون پانی سے سستا ہو گیا مسلمان کی عزت پانی سے سستی ہو گئی ہماری پوسریا کے مسلمان عورتوں کو عورتوں کے ساتھ بے آیا کی گئی ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بیچ دی گئی مسلمانوں مسلمانوں تم دکاندار بن گئے تم تاجر بن گئے تم پیسہ جمع کرنے والے بن گئے تمہیں سنا شراب سے فرصت نہیں ہے تمہیں نبی کی داڑیاں موڑنے سے فرصت نہیں ہے تمہیں بینک بیلنس جمع کرنے سے فرصت نہیں ہے مسلمان لٹ گیا مسلمان کی عزت لٹ گئی مسلمان کا ایمان لٹ گیا کوئی ہے جو مسلمان کے حقوق کی بات کرے چند دیوانے پھرتے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ بنیاد پرست ہے یہ دہشت گرد خدا کی قسم تم صرف دہشت گرد نہیں بنیاد پرست نہیں ہمیں کوئی اور گالی دو ہم مسلمان کا خون نہیں بلا سکتے تم ہمیں کوئی اور سزا دو ان جیلوں میں نہیں کسی اور جیل میں ڈالو ہم اسلام کے حقوق کی بات کرنا نہیں چھوڑ سکتے تم پر کوئی اور تم اپنے کافر یاروں کو خوش کرنے کے لیے اور گولیاں بساؤ ہم مر کے بھی تو کہاں جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے سید الشہداء حمزہ سے ملاقات ہوگی قیامت میں نبی کے ہاتھوں کا عہدے کوثر ملے گا مگر کافروں سے یاری کر کے مسلمانوں کو بیچنے والوں تم بھی تو ایک دن سفر ہو جاؤ گے تم بھی تو ایک دن قیامت میں کھڑے ہوگے بتاؤ رب کو کیا منہ دکھاؤ گے آج مسلمان پھر بکریوں کی طرح اٹھا کر کافروں کے حوالے کیے جا رہے پانچ سو عربی شہزادے مکہ مدینہ کے رہنے والے ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے گوٹا ناموں کے جہنم میں پھینک آخر مسلمانوں ہمیں کیا دیا ہر مسلمان جہاد کا دشمن ہے آج مسجدوں میں جہاد کی بات منا سڑکوں پہ جہاد کی بات منا کیا جرم ہے جہاد خدا کے قرآن کو دیکھو چار سو چوراسی سے زیادہ آئے جہاد کی اس قرآن میں موجود ہے اگر قرآن سچا ہے تو پھر تم جہاد کے دشمن کیوں بنے بیٹھے ہو خدا کی قدم جہاد قرآن میں ہے جہاد رب کا حکم ہے جہاد نبی نے خود کیا تمہارا نبی تو میدان میں لڑنے کے لیے نکلے ہیں نبی زخمی ہو گئے نبی کے دانت ٹوٹ گئے اور کہاں گئے آش کے رسول کہاں گئے اس کے مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے نبی زخمی ہوئے جہاد میں تم بھی اپنا جسم کٹو لو کہ کیا تمہارے جسموں پہ جہاد کا کوئی زخم نظر آتا ہے آج قیامت کے دن عہدے کوثر پہ اللہ کے نبی پانی دے رہے ہوں گے اللہ مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے ہم دکھی لوگوں کے لیے ہم غمگین لوگوں کے لیے اس دن کی خوشی کے سوا اور کیا خوشی رکھی ہے دنیا میں ہم لوگوں کے لیے تو اپنے بھی بیگانے ہو چکے اپنے بھی دشمن بن گئے اس لیے کہ مسلمان موت کو بھول گیا آقا پانی دے رہے ہوں گے عہدے کوثر کا اور آقا کے چہرے سے جہاد کا خون بہ رہا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ جو جہاد میں زخمی ہوا قیامت کے دن وہ زخم لے کر آئے گا اسی طرح آقا کے چہرے سے زخم بہ رہے ہوں گے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا کیونکہ میرے آقا عہد کے میدان میں لڑنے نکلے تھے لڑنے نکلے تھے اگر لڑنا جرم ہوتا نبی لڑنے نکلتے اگر ہاتھ میں تلوار لینا جرم ہوتا کیا نبی تلوار لیتے اس عہد کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے کہ نبی لڑنے نکلے تھے اگر گھر بیٹھنے سے جہاد ادا ہو جاتا رب اپنے نبی کو زخمی کرانے بھیجتا اگر گھر لوگوں کو دین سکھانے سے بڑا جہاد ادا ہو جاتا تو دین تو نبی مدینہ میں سکھا رہے تھے امامت فرما رہے تھے خطابت فرما رہے تھے امر بالمعروف کر رہے تھے نئی انل منکر کر رہے تھے پھر عہد کے میدان میں کس لیے تشریف لے گئے آقا عہد میں زخمی ہو گئے میرے آقا کے سر مبارک میں لوہا دھس گیا جہاد میں آقا زخمی ہو گئے سر کے اوپر جنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی میرے آقا نے آج کسی مولوی کے ہاتھ میں کوئی اصلیہ دیکھ لے نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے کہ یہ امن پسند ہے اور نبی بھی کوئی دوسرا ڈھونڈ کے لاؤ اس لیے کہ نبی کے روزے پہ جاؤ گے جب اللہ سب کو لے جائے جب ریاض الجنہ کی طرف سے نبی کے روزے کی طرف جاؤ گے دیوار پہ نبی کا جو نام لکھا ہوا ہے وہ ہے نبی و سیف کہ یہاں تلوار والا نبی آرام فرما رہا تلوار مولوی دہشت گرد ہو اپنے ساتھ پارٹی کارڈ لے کے پھرتے ہیں نبی کوئی اور لاؤ اس لیے کہ جس نبی کو تم محمد اور رسول اللہ کہتے ہو جتنے میری اور تمہاری شفاعت کرنی ہے وہ نبی تو باڈی گارڈ رکھا کرتے تھے اور اپنی امت کو کہتے تھے کہ اپنی حفاظت کا خیال کیا کرو وہ نبی جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو نبی کے پاس دو جوڑے کپڑے تھے لیکن گیارہ تلواریں نبی کے ورثے میں پیتے چھوٹی تلوار والے نبی نبی نے خود فرمایا کہ میں نبی الملحمہ ہوں میں کمسان کی جنگوں والا نبی ہوں حدیث دکھانا میرے ذمے ہے اور کتابوں سے دکھاؤں گا نبی نے فرمایا نا تھا حکم میں میں مکھ بھی ہوں اچھے اچھی بات کرنے والا مسکرانے والا بھی ہو میں تتال بھی ہوں اللہ کے رستے میں خوب لڑنے والا بھی ہوں نبی نے اپنے ہاتھ سے تلوار چلائی ہے نبی نے اپنے ہاتھ میں تیر چلایا ہے نبی نے ہاتھ میں کمان پکڑی ہے نبی نے ہاتھ میں نیزا پکڑا ہے نبی نے سر پہ جنگی ٹوپی پہنی ہے نبی نے جسم پہ سرا باندھی ہے نبی نے لمبے بال رکھے ہیں نبی نے داڑھی مبارک ساری زندگی رکھی ہے نبی نے پگڑی باندھی ہے نبی ستائیس جنگوں میں گئے ہیں نبی نے آگے بڑھ کے حملہ کیا ہے نبی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں نبی نے میدان میں نعرہ لگایا ہے نبی نے میدان میں شیر پڑے ہیں نبی نے میدان میں اپنے ہاتھ سے کافر کو تلوار کا سرد لگایا ہے نبی نے اپنے صحابہ کو شاباش دی ہے نبی نے لڑنے والوں کو مبارک دی ہے نبی نے شہیدوں کے لاشیں اپنی ہاتھوں میں اٹھائے ہیں نبی نے شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھی ہے نبی نے مجھ نبی نے کافروں سے مال چھینا ہے اس مال کو پھر گھر میں آ کے استعمال بھی فرمایا ہے اس مال کو بہترین مال قرار دیا ہے نبی نے اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھے ہیں نبی نے آرے دن رکھے ہیں نبی کے حجرے کے باہر سات ابن ابھی وقات تلوار کا پہرا دیا کرتے تھے اگر ہم اچھے نہیں لگتے ہیں تو نبی بھی تمہیں اچھا نہیں لگے گا ڈھونڈ کے لاؤ کوئی بزدل شخص جسے تم اپنا نبی کہہ سکو جو کافروں کے سامنے ہاتھ جھکائے جو ابو جال سے ہاتھ ملا کے کہے یو آر مائی فرینڈ آپ میرے دوست ہیں میں آپ کا دوست ہوں جو جو ہر کافر کے سامنے پاؤں جا کے دبائے جو کافروں سے جا کے امداد مانگے جو لڑائی جھگڑے کی بات نہ کرے جو غیرت عزت کی بات نہ کرے جو حیات تقوی کی بات نہ کرے جو بہادری شجاعت کی بات نہ کرے جاؤ ڈھونڈو کوئی نبی میرا آقا میرا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے مجھے مجاہد تھے شجا تھے تلوار والے تھے جنگوں والے تھے میں اپنے بہادر نبی پہ فخر کرتا ہوں میں نبی کے غزوہ بدر پہ فخر کرتا ہوں جہاں نبی نے ستر کافر کاٹ کے پھینک دیے میں غزوہ عہد پہ فخر کرتا ہوں جہاں میرا آقا خود زخمی ہو گیا تھا آپ اسی نبی کو مانتے ہیں کسی اور پھر کیوں بری لگتی ہیں کہتے ہو مولوی مولوی دیکھو پارٹی کارڈ لے کر مولوی کیا کرے مولوی کے جو کچھ مل رہا ہے نبی کے قدموں سے مل رہا ہے نبی کے قدم مولوی کہتے کیا پولیس کے ڈر سے فوج کے ڈر سے ڈنڈے کے ڈر سے خدا کی قدم وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو ڈنڈے اور گولی کے ڈر سے نبی کے کام چھوڑتے میں تو ان صحابہ کو ماننے والے ہیں ہم لوگ حضرت زیاد اپنے سکر ایک تلوار لگی دوسری لگی خنجر لگا نیزا لگا لڑتے رہے لڑتے رہے پلا کر گر گئے ستر زخم لگے ہوئے تھے اب جھتر جھکڑ کے آ رہے تھے جھتک جھکٹ کے آ رہے تھے آ کے دیکھا نبی کے پاؤں کے قریب پہنچ چکا ہوں ختم ہو جائیں گے نبی کے قدموں کو نہیں چھوڑا جائے آقا کی سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا قرآن کہتا ہے بدل یہ کافر لوگ چاہتے ہیں تم اپنے اپنے غافل ہو جاؤ تاکہ تم بھی اچانک حملہ کر دے اس لیے مسلمانوں قرآن کی آیت ہے کہ نہیں وہی قرآن جو آپ کے گھر میں بھی ہے ہمارے گھر آتا کھڑے ہوں گے حوض کوثر سے اللہ مجھے اور آپ کو حوض کوثر کا دیکھ اللہ اس مجمے میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو حوض کوثر آج نیت کر لو منہ کے ساتھ کوئی آرام چیز نہیں لگاؤ گے ان شاء اللہ اللہ حوض سے لے جائے گا نبی کے ساتھ نیت کر لو کہ ہم بھی دنیا کے کفر سے ٹکرائیں گے اور اپنے جسم پر زخموں کے تمغے سجائیں گے پھر تو آتا ہم سے پیار کریں گے انشاءاللہ قیامت کے دن آقا زخمی کھڑے ہوں گے خون نکل رہا ہوگا ہم پہنچ جائیں گے کیا آقا پانی دو آقا ہمیں دیکھ کر پوچھیں گے تمہارے منہ پہ تو امریکی کریم لگی ہوئی ہے آفٹر شیو لوشن لگا ہوا ہے نبی تمہارے لیے زخم کھاتا رہا تمہیں نبی کی شکل بھی پسند نہیں ہے نبی تمہارے لیے راتوں کو جاگتے رہے تم کہتے ہو نہیں پش سونا ہے نبی بدسورت ہے ناؤز تو بات باتوں ناؤز اگر نبی اچھا لگتا ہے تو داڑھی رکھنے میں کیا رکھے ایسا گنا جو چوبیس گھنٹے ساتھ چپکا ہوا ہے کون خوبصورت لگتا ہے بغیر تاڑی کے بتائے تو سب کس بے وقوف ہے خوبصورت تو وہ ہے جو رب کو اچھا لگے جو نبی کو اچھا لگے جو فرشتوں کو اچھا لگے آسمان پہ فرشتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے مرد کو داڑھی سے زینت بخشی عورت کو بالوں سے زینت بخشی ہم نے کہا فرشتوں تمہاری بات نہیں عورت عورت نے بکری کی طرح بال کاٹ لیے مرد نے داڑھی مٹھا لی نبی کی سنت کو کاٹ کے نالی میں پھینکنے سے پہلے سوچ لیتے کہ نبی کے پیارے بالوں کو تم پیشاب کے ساتھ پھینک رہے آہستہ آہستہ ہمیں ہمیں مدینہ کی شہرہ سے ہٹا کر واشنگٹن کے سامنے سجدہ کرانے کے لیے ہماری شکلیں بدلی ہمارے کپڑے بدلے گئے ہمارے گھر بدلے گئے ہمارے مزاج بدلے گئے ہمارے انداز بدلے گئے مسلمان اور رشوت لے مسلمان اور سود کھائے ممکن تھا بلا میرے محترم دوست پہلا جواب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ تم غیر مقلیہ پسند ہو ملک کا پیڑا غرض کراؤ گے طاقت تو ہے نہیں تمہارے پاس اور ہر وقت بڑکے مارتے ہو دھمکیاں دیتے ہو پھر وہ آ جائیں گے وہ ہمیں مار دیں گے ویسے ہم نے نہیں مرنا ہم نے کوئی مثالہ لگوایا ہوا ہے اپنے اوپر کوئی خاص فرعون سے لائے تھے مثالہ انجیکشن ویسے ہم نہیں مریں گے صرف تمہاری باتوں کی وجہ سے ہم مر جائیں گے ویسے ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی جو مصیبت آئے گی ان مجاہدین کی وجہ سے آئے گی ویسے ہم بہت نیک پرہیزگار رات کے بارہ بجے سب تحجد میں مصروف ہوتے ہیں پھر صبح تک آہوزاری ہوتی ہے اور ظالموں گلیاں زنا سے بھری ہوئی ہیں بدکاری سے بھری ہوئی ہیں شادی کی تقریبات میں آج شراب یوں بانٹی جا رہی ہے جیسے ان لوگوں کا محمد کے ساتھ رشتہ ہی نہیں ہے کوئی جو شراب کو آرام کر کے چلے گئے گلی گلی میں بے حیائی ہے بدکاری ہے سوا بازی ہے شیتان بازی ہے نقلی دوائیاں دے کے لوگوں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے انجیکشنوں کے اندر پانی بھر کے لوگوں کو دلیل کیا جا رہا ہے ہسپتالوں کے اندر لٹیرے بیٹھے ہیں دکانوں کے اندر ڈاکو بیٹھے ہیں گلی گلی میں چور بازاری ہے خدا کی قسم عذاب ان چیزوں کی وجہ سے آتا ہے قرآن پڑھ لو جہاد کی وجہ سے عذاب نہیں آتا مجاہد کی وجہ سے عذاب نہیں آتا عذاب جنا کی وجہ سے آتا ہے شراب کی وجہ سے آتا ہے چوری کی وجہ سے آتا ہے چکیٹی کی وجہ سے آتا ہے ظلم کی وجہ سے آتا ہے رشوت کی وجہ سے آتا ہے جھوٹ کی وجہ سے آتا ہے ملاوٹ کی وجہ سے آتا ہے سکافاتی کی وجہ سے آتا ہے عورتوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے آتا ہے تلاش نکاح کے مسائل خراب کرنے کی کی وجہ سے آتا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آتا ہے مسجدیں ویران کرنے کی وجہ سے آتا ہے کو آباد کرنے کی وجہ سے آتا ہے دیکھنے کی وجہ سے آتا ہے عورتیں نچوانے کی وجہ سے آتا ہے کتے سور لگانے کی وجہ سے آتا ہے گانے بجانے سننے کی وجہ سے آتا ہے ان چیزوں پہ رب لالت پھینکتا ہے ان چیزوں پہ رب عذاب پھینکتا ہے انہیں چیزوں کی وجہ سے ماضی میں عذاب آئے ہیں آئندہ بھی آئیں گے خدا کی قسم پاکستان پہ جو آداب رکا ہوا ہے مجاہدین کی وجہ سے رکا ہوا ہے شہادان کی وجہ سے رکا ہوا ہے قرآن پڑھنے والے بچوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے مسجدوں میں عذاب دینے والوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے تمہیں یہی برے لگتے ہیں جو تم پہ عذاب کو روکنے والے غریب آری کے گھر پہ کھڑی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کی معصوم بچیاں اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں خدا کا عذاب زمین پہ آتا ہے مگر رات کے تین بجے کوئی مجاہد سجدے میں سر رکھے اللہ شہادت دے اسلام کو عزت دے اللہ میری جان قبول فرما لے کوئی کسی مدرسے کے کونے میں کچے سے مدرسے کے کسی کونے میں ایک چھوٹا سا بچہ رب کی کتاب لے کے بیٹھا علی والے ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں تم نے عذاب پہ کون سی قطر چھوڑ دی تھی کہ ہمیں کہتے ہو تمہاری وجہ سے مصیبتیں آئیں کون سی مصیبت ہے جو ہماری وجہ سے کون سی مصیبت ہے جو ہماری وجہ سے اب میں دوسرا جواب پہلا جواب سمجھ آ گیا حضرات کہ جو شخص کافروں کو برا بھلا کہے گا جو اسلام دشمن کافروں کو ان کے ساتھ انہیں اپنا دشمن بنائے گا وہ اللہ کا پیارا ہوگا جو انہیں یار بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے یا اولیا اے ایمان والو یہودیوں کو نصرانیوں کو یار نہ بناؤ باد ہوں اولیاؤ باپ وہ بات بات کے یار ہے تم میں سے جو ان کے ساتھ یاری کرے گا وہ انہی میں شمار ہو انہی میں شمار اب ہم قیامت کے دن یہودی بن کے اٹھے یا عیسائی بن کے اٹھے یا مسلمان بن کے اٹھے آج ہم سے واجپئی ناراض ہے کوئی بات نہیں ہمارا کھانا ہزم ہو جاتا ہے الحمد للہ واجپئی جیسا تھوڑا پترا ناراض ہو جائے کھانا ہزم ہو جاتا ہے بال ٹھاکرے ہم سے ناراض ہے اللہ پھر بھی ہمیں روٹی دے رہا ہے بش صاحب ہم سے ناراض ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل سے ساتھ آ جا رہا ہے یہ ساتھ رب نے اس کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے ٹونی ناراض ہے بہت سخت ناراض ہے حکومت پاکستان کو لکھ کے بیٹا ہے اس کو قابو کرو یہ انگریزوں کو گالیاں دیتا انگریزوں کو گالیاں نہیں گولیاں بھی دوں گا انشاءاللہ اگر میرے رب نے توفیق دی ہے وہ اٹھارہ سو ستاون کے وہ لاشیں کوئی بغیر بھی بلا سکتا ہوگا جب پانچ پانچ سو مسلمانوں کو سوروں کی چربی میں بچ کر تم نے ذلیل کیا تھا تم سے کوئی تم سے کوئی خبیص انسانی محبت کر سکتا ہے ورنہ انگریز تو سور اور کتے سے زیادہ پتھر مخلوق ان ظالموں نے مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کھڑا کر کے مسلمانوں میں فرقہ کو عام کیا انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو دلیل رسوا کیا یہ صرف رنگ کے گولے ہیں یہ دل کے کالے ہیں ان کو تو منہ مسلمانوں نے سکھایا تھا آج مسلمان ان کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری غلام بن چکی کہتے ہیں کہتے ہیں بہن میرا بیٹا بڑا بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا کیا کہتے ہیں کھڑے ہو کے مدر کرتا ہے بہت ترقی آپ بہت ترقی بہت ترقی کھڑے ہو گئے یہ سارے کافر ہم سے ناراض ہیں اللہ خوش ہو جائے کافی ہے کہ نہیں ہے اللہ خوش ہو جائے کافی ہے کہ نہیں ہے اور اگر آپ سے بش بھی راضی بلیر بھی راضی ٹونی سونی بھی راضی کولن بھی راضی واجپئی بھی راضی بال ٹھاکرے بھی راضی صرف ایک اللہ ناراض پرواز تو نہیں کرنی چاہیے نا کہتے صرف ایک اللہ ہی ہم نے ناراض کیا نا باقی تو سارے خوش ہیں زمین کو تو سارے خدا خوش ہیں یہ سارے مر جائیں گے یہ سارے مر جائیں گے رب حی القیوم رب کے سامنے حاضری ہوگی اس رب تیاری کرو رب تیاری رب سے یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا کچھ نہیں بگاڑتا کچھ نہیں بگاڑتا دوسرا جواب دینے میں جا رہا ہوں پہلا جواب سمجھ آ گیا ہے ہم غلط کام نہیں کر رہے ہیں ہم جو جہاد کی بات کر رہے ہیں نبیوں کے طریقے پہ کر رہے ہیں قرآن کے طریقے پہ کر رہے ہیں انبیاء نے بھی کافروں کو غصہ دلایا تھا ہم بھی دلا رہے ہیں ان انبیاء کے ساتھ اللہ کی مدد آئی تھی ہم بھی اللہ کی مدد کے امیدوار ہیں تو ہم اگر نبیوں کے طریقے پہ چلیں تو یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے دوسرا جواب ہمارے پڑھے لکھے لوگ سیاحے لوگ سمجھدار جن کو انٹرنیٹ پہ انگلی رکھنا آ گئی وہ کہتے ہیں مولویوں تمہارے پاس ہے کیا ان کے پاس بی اسٹڈ اسٹنگر بیٹرائٹ ہائیڈروجن ایٹم اور بغیر پائلٹ کے چلنے والے طیارے ایف سولہ ایف ففٹین پتہ نہیں چاہیے مولویوں تمہارے پاس تو تمہاری تمہاری تو لاٹھی پر بھی ایک چیل چھپی ہوتی ہے ٹوٹی ہوئی لاٹھی ہے کیا لڑو پہلے کچھ ٹیکنالوجی حاصل کرو ترقی کرو انہیں جیسے پڑھو انگریزی بولنا سیکھو پھر اس سے بات کرنا کہتے نہیں کہتے لوگ کہتے نہیں کہتے لوگ لڑ نہیں سکتے ہو تم ان سے تم ان سے لڑ نہیں سکتے ہو لڑنے کے لیے طاقت چاہیے وہ تمہارے پاس ہے نہیں لڑنے کے لیے قوت چاہیے وہ تمہارے پاس ہے نہیں ہم انہی کی روٹی کھا رہے ہیں انہی کے صدقے جی رہے ہیں انہی کے قرضوں پہ پڑ رہے ہیں انہی کو آنکھیں دکھائے تو اس سے بڑی نمک حرامی اور کیا ہوگی میں اس کا جواب بہت آسان لفظوں میں دیتا دیتا ہوں ہوں اور سمجھا کے انشاءاللہ اگر آپ کو اتفاق ہو تو مان لینا اتفاق نہ ہو تو کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی ہے میں اپنی بات جوش دھمکی سے منانے والا نہیں ہوں رب کے قرآن سے دلیل دے کے انشاءاللہ بات کروں گا ایک آدمی کو تیرنا نہیں آتا ہے وہ پانی کے اندر کبھی کیا نہیں ہے کبھی ایک گلاس پانی میں بھی نہیں تیرا بچارا اپنے ایک چلو پانی میں بھی نہیں تیرا یہ آدمی اسے تالاب پر لے جاؤ کہ یہ تالاب دس فٹ کا ہے تو آپ اس میں تیر لیں گے وہ کہتے ہیں نہیں میرے اندر قوت نہیں ہے یہ پانی مجھے ڈبو دے گا اچھا ذرا اسے دریا پر لے جاؤ یہ دریا بیس فٹ گہرا ہے کیا تم اس میں تیر لو گے وہ کہتے ہیں توبہ توبہ یہ دریا کہاں ہے یہ تو مجھے ڈبو کے ختم کر دے گا پھر اسے چالیس فٹ والے سمندر پہ لے جاؤ کہ تم یہاں تو تیراکی کر لو گے وہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے مجھے تو اس کی لہریں دیکھ کے لگتا ہے دوسرے آدمی کو لاتے ہیں اسے تیرنا آتا ہے وہ پانی میں گھومنا جانتا ہے وہ پانی سے ٹکرانا چاہتا ہے دریا پہ لے جاؤ اسے کہو تیر لوگے وہ کہتے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے سمندر پہ لے جاؤ تیر لوگے وہ کہتے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے اور مسلمانوں جنہوں نے کبھی لڑنے کا ارادہ ہی نہیں کیا جنہوں نے کبھی جنگ کی نیت نہیں کی جو کبھی رب کو جان دینے کا تصور بھی نہیں کیا بلکہ خدا نخواستہ اس حدیث کے مثال ہے نبی نے فرمایا جو خود بھی لڑنے نہیں جائے گا لڑنے کی نیت بھی نہیں ہوگی یہ شخص منافقت کی موت مرے گا ساڑیاں سفید ہو گئی تم ایک دن بھی میدان میں نہیں گئے آئندہ بھی نہیں جانا چاہتے ہو صرف بہانے بناتے ہو اگر تمہاری شرطوں کے مطابق بھی جہاد شروع ہو جائے چلو کشمیر کا جہاد ایجنسی کا جہاد ہو گیا افغانستان کا جہاد جہاد غلط ہو گیا اگر تمہاری مرضی کا جہاد بھی شروع ہو جائے تم نہیں کھاؤ گے تمہیں تو تو دو قدم چل نہیں سکتے ہو تم پہاڑوں پہ چڑھ نہیں سکتے ہو تم تو گولی کی آواز سن نہیں سکتے ہو تم تو بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے ہو تم تو بچوں سے ہٹ نہیں سکتے ہو جو لڑنا نہیں جانتے جو مرنا نہیں جانتے وہ تو ہر کسی سے ڈریں گے لیکن جنہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم لڑنے جا سکتے ہیں ہم کافروں کی آنکھوں کے آنکھوں میں آ کے ڈال سکتے ہیں جو میدان میدان میں جا کے گولی کی آواز سن چکے ہیں بم کی آواز سن چکے ہیں ان کے سامنے کوئی بھی طاقت لاؤ وہ کہتے ہیں ہم لڑ سکتے ہیں اور وجہ کیا ہے تمہارے پاس طاقت کیا ہے وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں فلم تخت مسلمانوں لال اللہ ایمان والوں کی طرف سے لڑتا ہوا کافی ہو گیا فلم اللہ قتلہ ستر لاشیں پڑی ہیں صحابہ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں مارا اللہ کہتے ہیں رک جاؤ بلا کن اللہ قتلہ اللہ نے انہیں مارا ہے اللہ موجود تھا اور آؤ قرآن کہتا ہے یا آمنو اے ایمان والو اور رب کا کلمہ پڑھنے والے ادا لتی تم سیاتن جب تم کسی جماعت کے ساتھ ٹکراؤ کسی کافروں سے ڈرو سب بدو سب قدم رہنا سب کے کھڑے ہونا اللہ کیسے ڈٹ کے کھڑے ہو گولیوں کے برف آ رہے ہیں گرنیڈ پھٹ رہے ہیں باروتی آتش فشا بنی ہوئی ہے دقت کے رہے کافظ بر اللہ مجھے بلا لینا مجھے یاد کر میں آ جاؤں اللہ کو یاد کرو گے تو قابو ہو جاؤ گے اب بتاؤ اللہ طاقتور ہے یا یہ زیادہ طاقتور ہے اور ہے تم کہتے ہو کہ بڑی طاقتوں کو دیکھ کے ڈر جائے اب قرآن کہتا ہے تمہارا ایمان صحابہ کا ایمان ہوگا صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا تو تم مومن ہو ورنہ تمہارا ایمان قابل قبول ہے کہ نہیں قرآن میں یہ بات بھائی نہ بے ہو آمن تم بھی فقط احتجاؤ اگر یہ ایمان لائیں گے تمہارے ایمان جیسا صحابہ کے ایمان جیسا تو ہدایت والے ہیں اور صحابہ کا ایمان دیکھتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ دینا ایمانا وقالوا بکالو اللہ صحابہ سے آ کے کہا گیا ان ننا تک جمع لوگوں نے تمہارے خلاف بڑی تیاری کر لی ہے بڑا سامان جمع کر لیا ہے فخشو ہم ڈر جاؤ فخشو ہم ڈر جاؤ او کافروں سے ڈر جاؤ فخشو ہم ڈر جاؤ فزادہ ہم ایمانا یہ بات سنتے ہی صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا کہ کافر طاقت کے ساتھ آ رہا ہے تو رب بھی طاقت کے ساتھ آئے گا دشمن دشمنی پہ اترے گا تو یار بھی یاری پہ اترے گا دشمن عداوت پہ آئے گا یار محبت پہ آئے گا دشمن مارنے پہ آئے گا رب بچانے پہ آئے گا دشمن پہ آئے گا رب پڑھانے پہ آئے گا فتا ہوں ایمانا صحابہ کا ایمان پڑ گیا اللہ اللہ ہمارے لیے ہے اب جو کافروں کو دیکھ کے چل جائے اس کا ایمان صحابہ جیسا ہے گیا آؤ مدینہ پہ حملہ ہو گیا مدینہ میں تھوڑے سے مجاہد ہیں حملہ کرنے والے دس ہزار آدمی ہیں قبیلہ قریش بنی قبیلہ غطفان حبادن ثقیب کے تیر انداز مدینہ کو ختم کرنے کے لیے آئے کہاں آج چٹنی بنا دیں گے کتنا ختم کر دیں گے نہ نبی رہیں گے نہ ماننے والے رہیں گے نہ مدینہ رہے گی نہ اس کی در دیوار رہے گی نہ مسجد نہ مسجد نبی رہے گی نہ اس میں ریاض الجنہ رہے گی چاروں طرف سے گھیر لیا یہ لشکر طوفان بن کے آ رہا ہے اور کہا تھا اس لشکر پہ قرآن قرآن منظر کشی کرتا ہے کہ جب منافقوں نے اس لشکر کو دیکھا آلو کہنے لگے منافق کہنے لگے ماں باد اللہ اللہ نے بھی ہمیں دھوکہ دیا رسول نے بھی ہمیں دھوکہ دیا اللہ کہتا تھا مدد رہی ہے رسول کہہ رہا تھا تم روم و کسرا اور فاتح بنو گے کیسر و کسرا کے اب یہاں پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس ہم تو مارے گئے لیکن جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا والم مارا المومنون الحضاب جب ایمان والوں نے ان لشکروں کو دیکھا آلو آدھا وعد اللہ ایمان بھی بڑھ گیا اسلام بھی بڑھ گیا اب جو جو کافروں کو دیکھ کے کہیں کہ رب دھوکے کے بعد ہے وہ منافق اور جو گئے آنے دو وہ آنے دو رب ساتھ آنے دو اللہ ساتھ ہے قرآن مثالیں دے رہا ہے قرآن بتا رہا ہے تو آج جو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے گھبرائے ہوئے آ آ آ آ آ گئے گئے گئے گئے گئے اور دوبارہ کلمہ پڑھو کسی کونے میں بیٹھ کے تم نے رب کے کلمے کو رسوا کر دیا تم نے نبی کے کلمے کو رسوا کر دیا تم کن سے ڈر رہے ہو جو خود موت سے ڈرتے ہیں تم کن سے ڈر رہے ہو جو سارا دن اپنی گرل فرینڈ کے پیچھے پھرتے ہیں تم کن سے ڈر رہے ہو جو سارا دن سلیل اور رسوا ہوتے ہیں خار ہوتے ہیں تم کن سے گھبرا رہے ہو جو اپنی ماں بہن بیٹی کے درمیان فرق نہیں کر سکتے کن سے ڈر رہے ہیں کن سے ڈر رہے ہیں بڑا فن خواہ بن کے گیا تھا عراق میں اور بجٹ میں لکھا تھا ڈیڑھ بلین خرچ ہوگا اور ستام ختم اس کی جگہ کوئی نئے کردئی صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کے تین دھاگے لگے ہوں گے دو بازو میں ایک سر میں ایسے نچائیں گے اس کو ایسے نچائیں گے ہماری اپنی کوئی کٹ پتلی بیٹھی ہوگی نام کا مسلمان دل کا کافر کوئی بیٹھا ہوگا ڈیڑھ بلین ابھی عراق ختم ہو گیا نا پورا گجرات والوں بتاؤ عراق پتا کر لیا امریکہ نے کر لیا روزانہ کتنا خرچ ہو رہا ہے آج کل ڈیڑھ بلین روزانہ خرچ ہو رہا ہے ابھی ستاسی ارب کی اور مدد دی ہے صاحب کو چل چرچا سنی ستاسی ارب ڈالر اور دیے ہیں معلوم ہوا کہ جنگ بڑی مشکل پڑ گئی ہے جنگ بڑی وہ کہاں گئے وہ انٹرنیٹ والے کچھ نہیں کچھ نہیں کون لڑ رہا ہے یہ کون لڑ رہا ہے عراق میں امریکہ کہہ کے آیا تھا چھ بلین میں جنگ پھٹا اب روزانہ ڈیڑھ بلین خرچ ہو رہا ہے ستاسی بلین اور منظور ہوا معلوم ہوا امریکہ کو پتا ہے کہ مسلمان تکڑا ہے مسلمان کو پتا نہیں ہے کہ ہم کتنے طاقتور ان کو پتا ہے کہ ہم ستاسی ارب اور خرچ کرنے پڑیں گے اپنی دم چھڑانے کے لیے دم چھڑانے کے لیے ہیلی کاپٹر رہے ہیں کہ ہم واپس جائیں گے ایئرپورٹ کے اوپر فرینڈ کھڑی ہوگی اپنے یاروں سے دوستی توڑ کے نیچے سے میزائل لگا زمین پہ واپس آئے اب تابوت میں لیٹ کے جا رہے ہیں آرام اور ہمارا مسلمان کہتا ہے یار کیا پاور ہے ان کی مدد نہیں ہے جس کو ہم بھوکے مر جائیں گے مر جاؤ بھوکے ان کی حالت دیکھو اور اپنی حالت دیکھو مسلم کیوں رسوا کر رہے ہو ہم تم سے نہیں کہتے کہ تم سارے لڑنے کے لیے نکل سکتے نظریہ تو ٹھیک رکھو عقیدہ تو ٹھیک رکھو ایمان تو ٹھیک رکھو یہ کیا تو ہے کہ کلمہ رب کا پڑھو اور خوف دل میں تمہارے کافروں کا ہو جو مردوں سے امید رکھتے ہیں وہ بھی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن جو ان سنکوں کے سامنے سجدہ کرے کیا وہ مشرق بنیں بنے جاتے جو ان کے محلات کے باہر جا کے سجدے کرے ان کے سامنے سر جھکائے یاد رکھنا جن لوگوں انڈیا میں کشمیر میں انڈین آرمی کی تعداد کتنی ہے جی سات لاکھ سات لاکھ ہے کہ نہیں سات لاکھ ہے سات لاکھ کہنا آسان ہوتا ہے اگر سات لاکھ گجرات میں کھڑے ہو جائیں تو نیچے پاؤں میں جگہ ختم ہو جائے گی وہ ایک صاحب کھڑے ہو کے پیچھے بچپن دیکھیں ذرا کتنا ہوگا یہ تو ایک آدمی کھڑا یہ سات لاکھ ہوں گے یہ چند ہزار ہے نا یہ چند ہزار ہے اب اگر تین آدمی ہم پہ حملہ آور ہو جائیں ہم سب پہ تین آدمی ہم سب پہ حملہ آور ہو جائیں تو ہمارے حصے میں ایک ایک بوٹی آئے گی ان کی جی اگر تین آدمی ہم پہ حملہ کر دیں خالی ہاتھ اور ہم بھی مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں پورا مجمع تو ایک ایک بوٹی ہمارے حصے میں آئے گی ان کی سات لاکھ آدمی کا مقابلہ صرف نو ہزار ہو جائے نو ہزار اور تین آدمی اور اس مجمع کا تناسب سے وہ زیادہ مشکل سات لاکھ نوٹ نو ہزار یہ کون لڑ رہا ہے کپواڑا سے لے کے سری نگر تک واجپئی پریشان ہے اڈوانی پریشان ہے پھر خالی آرمی نہیں لڑ رہی بی ایس ایف لڑ رہی ہے راشٹریہ رہتا لڑ رہی ہے مگر میرا اللہ وہاں موجود ہے میرا اللہ وہاں غلبہ دے رہا ہے میں خود سری نگر میں گیا ہوں جب میں سری نگر میں اترا میں نے وہاں آرمی دیکھی ہر تین فٹ کے فاصلے پہ ایک ایک آرمی والا گن تان کے کھڑا ہوا ہے ہر دس گز کے فاصلے پہ ٹینکر بنا ہوا ہے مجھے ایک گلی میں لے گئے میزبان کے مکان میں دروازے کے پاس اس کی گلی کی نکڑ کے اوپر بینکر تھا گیارہ بارہ فوجی آرمی والے گلے تان کے کھڑے ہوئے تھے اور ٹینکر کے اوپر جالی ڈالی ہوئی تھی گلی کے بیچ میں ایک ٹینکر تھا گلی کے آپسی نکڑ پہ ایک ٹینکر تھا صرف سری نگر شہر کے اندر ڈیڑھ لاکھ فوج موجود ہے کبھی ہمارے ان پولیس والے بھائیوں سے پوچھ لینا پورے پنجاب کی پولیس پچیس تیس ہزار ہوگی پورے بلوچستان کی پولیس اٹھارہ ہزار ہوگی پھر بھی دیکھ لو کوئی مجرم ان کے ہاتھ سے بچ کے نہیں جا سکتا پورے ملک میں کتنی قوت کے ساتھ یہ لوگ نظر آتے ہیں جہاں ڈیڑھ لاکھ آرمی موجود ہوگی وہاں کیا حشر ہوگا شہر شروع کے اندر بھی شروع میں بھی بینکر بیچ میں بھی بینکر آخر میں بینکر میں اپنے گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا یہ مجاہد پاکستان آتے ہیں اپنے قصے سناتے ہیں ہم نے لال چوک میں دھماکہ کیا ہم نے ہپا قدر میں میزائل مارا ہم نے فلاں جگہ راکٹ مجھے لگ باتیں کرتے ہیں لوگوں کو جہاد سمجھانے کے لیے یہ آپ سنتے کیسے ہوں گے یہ گرنیڈ کہاں چھپاتے ہوں گے یہ گن کہاں چھپاتے ہوں گے کلاکن کوپ چھوٹی نہیں ہوتی ساڑھے چار کلو کی ہوتی ہے گرنیڈ چھوٹا نہیں ہوتا بڑے آلو سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے پھر وائرلیس سیٹ پورے ہاتھ کے وزن کا ہوتا ہے آخر کس طرح چھپا کے جاتے ہوں گے راکٹ لینڈر آپ کی سیون اسے کندھے پر رکھ کے چلایا جاتا ہے اس کا گولا خود ایک ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہے آخر یہ کہاں لے کے جاتے ہوں گے میں گھر پہ بیٹھا سوچ رہا تھا آپ یقین سارے سیٹ موجود تھے میں نے کہا کدھر سے آئے ہو اوپر سے اترے ہو زمین سے نکلے ہو انہوں نے کہا اللہ موجود اللہ نہ اللہ نہ ابھی اگر ہمارے گجرات میں کتنی پولیس ہوگی ہزار دو ہزار پولیس ہوگی اگر یہاں چھ سات مجرم ہوں یہ چند دن میں ان کو پکڑ لیں گے اگر وہ نہ پکڑے گے گور پکڑ لیں گے پکڑے تو جائیں گے نا معاف تو نہیں کریں گے نا بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ڈیڑھ لاکھ آرمی ڈیڑھ لاکھ آرمی مجاہدوں کو نہیں پکڑ سکتی اللہ ہے کہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں اللہ موجود ہے کہ نہیں مسلمانوں نظر نہیں آتا کشمیر میں ایک شخص شہید ہو گیا سچا واقعہ سنا رہا اس کے کے جسم دو ٹکڑے کر دیا آرمی نے غصے کی وجہ سے خنجر لیا میجر نے اور پیٹ میں سے کاٹ دیا کہ اس نے ہمیں بہت مارا ہے کشمیری اس کی لاش اٹھا کے لے گئے تو ایک بابا کھڑا ہو گیا رو رو کے کہنے لگا شہید اس حالت میں اچھا نہیں لگ رہا اللہ شہید اس حالت میں اچھا نہیں لگ رہا خدا نے دونوں ٹکڑے واپس جوڑے بجا کے لایا صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اللہ اب مسلمان اللہ کی طاقت ماننے کی بجائے اندر دکھیں گے ایجنسیوں کی ڈیل ہوگی یہ جو اسامہ زندہ پھر رہا ہے خود ایف آئی نے خود کھڑا کیا ہوگا کیونکہ تم امریکہ کو خدا سمجھتے ہو کل اگر تمہارے سامنے قرآن کا واقعہ ذکر کیا جائے سان یس نہیں اب ہما فلغار اب یقول ان اللہ معنا اللہ کے نبی صدیق کے اکبر غار کے اندر بیٹھے ہیں حضور کے اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ پکڑے گئے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے آپ پر کافر پتہ نہیں کیا ظلم و ستم کھائیں گے آقا کہتے ہیں لا تحزن او میرے اوپر کوئی غم نہ کھاؤ ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے غار کے اندر بیٹھے ہیں ایک تو مجھے غار کے اوپر کھڑے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں نظر نہیں آتے نیچے والے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہیں اوپر والے نیچے والوں کو نہیں دیکھ سکے عرب کے مشہور کھوجی جس کا پاؤں دیکھ لیتے پہچان لیتے تھے کہ یہ اس کا بیٹا ہے یہ اس کا باپ ہے قدم دیکھ کے پہچان لیتے تھے یہاں سے نر اونٹ گزری ہے نر اونٹ گزرا ہے ماتا گزری ہے وہ پاؤں لا کے رک گئے اس سے آگے سمجھ نہیں آ رہی آج کا آج کا مند مسلمان کہے گا جیل میں سرنگ کو دی اللہ پاک کے فضل و کرم سے انڈیا کی جیل میں کھو دی تھی یہاں نہیں کھو دی تھی پھر کیس بنا لیں گے انڈیا کی جیل میں کھو دی انڈیا کی جیل تو خیر آخری دن پکڑی گئی قسمت کی بات ہے بڑی زبردست فائٹ ہوئی جیل کے اندر ایک طرف گولیاں دوسری طرف پتھر ڈنڈے پینتیس آدمی ان کے زخمی ہوئے الحمدللہ ہم بھی گرفتار ہو گئے جیل کے اندر دوبارہ گرفتار ہو گئے اب وہ پکڑ کے لے گئے اب تفتیش شروع ہو گئی کہ یہ مشین کہاں سے آئے گی کس سے کھود رہے تھے ہم نے کہا مجاہدوں کے ہاتھ مشین ہوتے ہیں الحمد للہ کس میں کہتے تھے بھگوان کی کی فلاں یہ ہاتھوں کی کھودی بھی نہیں ہے مجاہد ہیں جان دینے والے سب کچھ کر جاتے ہیں یہ یہ تو تو صرف ساٹھ فٹ کی ایک کھندا کہہ ہیں ساٹھ فٹ کی ایک میں یہاں پاکستان والوں نے مجھے گرفتار کر لیا تو کافی سختی کر رہے تھے جیل میں اب جو چھوٹے پولیس والے وہ بےچارے ادب احترام میں کوئی سر میں دم کرانے آ رہے کوئی بڑے افسر آتے کانپتے ہوئے تو میں نے کہا بابا کیوں کر رہے ہو اتنے کہتے وہ آپ نے انڈیا میں کھو دی تھی نا ہم ڈر رہے ہیں یہاں بھی نہ دو میں نے کہا انڈیا سے بھاگ کے میں نے یہاں آنا تھا یہاں سے بھاگ کے میں کدھر جاؤں گا وہاں پہ اس لیے کھود رہا تھا کہ واپس پاکستان آنا تھا کام کرنا تھا کہ یہاں سے بھاگ کے میں نے جاپان جانا ہے کیا چین جانا ہے خدا خدا کا کا خوف خوف کھاؤ کھاؤ کیوں تم پہ اتنا ڈر سوار ہے انشاءاللہ یہاں پہ تم بھاگو گے ہم نے یہاں سے نہیں بھاگنا یہ ملک اپنا ہے ہم سب مسلمانوں کا بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ حضرات وہ ہمیں ہتکڑیاں ڈالی اور لے گئے خوب سنائی تھی انہوں نے جتنی ان کو توفیق تھی ایک پولیس والا مار رہا تھا باقی کھڑکی سے مزے لے رہے تھے تو کہتا ہے ایک اور مار ایک اور مارو کہتا ہے میں تھک گیا ہوں ذرا سانس لے لوں اتنا پٹائی کر رہے تھے مشرق اپنی اصلیت پہ آ جاتا ہے اگلے دن سے تفتیش شروع ہو گئی کہ یہ سرنگ کیسے کھودی کیسے کھودی اب میں سرگنا بنا لیا مجھے کہ یہ تقریر کرتا تھا اندر بھڑکاتا تھا تو اسی نے کھدوائی ہوگی جو سب انسپیکٹر میرا بیان لکھ رہا تھا اس کی زبان پہ گالی کبھی ماں کی گالی کبھی بہن کی گالی کبھی ماں کی گالی اب میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے دل چاہتا تھا کہ اس کی گردن اتار دوں گالی کیوں مسلمان سن سکتا ہے ماں اس لیے نہیں ہوتی کہ گالی کھائے بہن اس لیے ماں اور بہن بہت مقدس چیز ہے میرے بھائی وہ اپنی ہو یا کسی اور مسلمان کی ہر بہن بہن ہوتی ہے ہر ماں ماں ہوتی ہے اللہ میری اور تمہاری آنکھوں میں حیا نتی دس پندرہ منٹ وہ گالیاں دیتا رہا بیان لکھنے کی کوشش میں کبھی چھٹے مارتا کبھی کیا کرتا پھر کوئی کام پڑ گیا اس کو تو مجھے سنتری کو دیا کہ اس کو واپس سیل میں بٹھا کے میں جب سیل میں گیا تو آنکھوں میں کے تھے رو رہا ایک کشمیری میرے پاس کہا مولانا بہت مار کھائی آپ نے پرسوں کل ایک آنسو بھی نہیں آج یہ کیا آنسو کیا دیہات ختم ہے اسلام کو رسوا کر رہے ہو رو کے میں نے کہا نہیں یار مار سے نہیں رو رہا ماں بہن کو گالی دیتے ہیں اس وجہ سے اس نے چیخ ماری دار مار کے کہنے لگا آپ کی ماں بہن کو تو صرف گالی دی ہے نا ہماری ماں بہن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر بھی پاکستان والے مسئلے کو سمجھتے نہیں پھر مجھے کہا آپ کیوں ڈرتے اللہ آپ کے ساتھ میں مولوی ہوں قرآن پڑھا ہوا ہوں تفسیر جانتا ہوں الحمدللہ قرآن یاد بھی ہے لیکن ایک عام آدمی کی زبان سے اس وقت یہ جملہ مجھے کہا اللہ آپ کے ساتھ جب اس نے یہ کہا تو میری زبان سے اللہ اللہ رحمان وہی حضرت صدیق وہی حضور والی دعا اور حضرت موسا کی دعا سے موسا کے پیچھے پھر آگے سمندر تو بنی اسرائیل نے کہا ہم پکڑے گئے میں کلرا اتنا بھائی گیا رکھی وہ ہو نہیں سکتا میرا رب میرے ساتھ ہے نہ پھر اس رب سے بڑا ہے نہ یہ سمندر اس رب سے بڑا ہے اتنا بھائی گیا اس کشمیری نے جذب نے کہا اللہ آپ کے ساتھ ہے میری زبان پہ جاری رہی مائیا ربی اِن مائیا جی صاحب پھر بلا رہے ہیں وہ ڈوڈا کی زبان بولتے ہیں میں وہاں گیا میری زبان پہ مستی کی حالت میں ربی ان مائیا ربی آپ یقین کریں میں بیٹھ گیا وہ گالی دینے کے لیے منہ کھولتا تھا اس کا منہ کا تھا اس کے بعد میں نے کسی کی زبان سے اپنے لیے گالی نہیں سنی ہے اللہ مدد کو ساتھ آ لیا زبانوں کو قابو کر لیا اللہ مدد کو ساتھ آ جائے ملکوں کو قابو کر لیتا ہے اللہ مدد کو اللہ کی مدد ساتھ آ جائے فضاؤں کو قابو کر لیتا ہے جہاز پکڑا گیا وہ جہاز امرتسر میں اترا وہاں سے اڑ گیا دبئی میں اترا وہاں سے اڑ گیا کندہار میں اترا پھر نہیں اڑ سکا پھر اڑے تو دلیل ہو کے اڑے تین جہاز اڑے جسونت سنگھ رسوا ہو کے اڑا اسلام لے کے آیا میرا رب رب چاہے فضاؤں کو کو کو مسخر مسخر کرے کرے سیاحوں تم اس ساتھ لے لو مسلمانوں اور رب کو ساتھ لینے کا ایک طریقہ ہے ایک ایک طریقہ طریقہ ہے ہے اس رب سے ملاقات کا شوق پیدا کر لو اللہ ہمیں دنیا میں نہیں رہنا اللہ ہمیں جس سے ملنا ہے اللہ ہمیں شہادت سے یہ شہادت نبی نے مانگی ہے نے مانگی ہے صدیق نے مانگی ہے صحابہ نے مانگی ہے اولیاء نے رہا ہوں دلیل دے رہا ہوں آپ لوگوں دلیل دے رہا ہوں یہ جو کہتے ہیں نا تم نہیں لڑ سکتے ہو ان کے ساتھ ہم کہتے ہیں جو مسلمان جان دینے کی نیت کر لے فدائی بن جائے وہ دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے یہ میرا دعویٰ ہے اور دنیا کے ہر شخص سے کہتا ہوں کہ اس دعوے کو رد کر کے دکھا ایک شخص جان دینے کی نیت کر لے کہ میں نے رب کو جان دینی ہے فدائی بن جائے دنیا کا کوئی ہتھیار اسے نہیں روک سکتا دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ دلیل ہے اس وقت مخلوق میں سب سے طاقتور چیز کیا ہے اس وقت جی بجائے تو ہیں جن سے سب ڈرتے ہیں موت موت ہے کہ نہیں طاقتور چیز جس کا کوئی علاج صدر بش کے پاس کوئی ٹیکا ہے ایک منٹ اپنی موت کو ٹال لے ہے جب موت آئے گی مرے گا کہ نہیں مرے گا فوجیں بچا لیں گی لشکر بچا لیں گے ٹینک کھڑے کرتے چاروں طرف اور ان کے اوپر کمانڈوز بیٹھے ہوں گے اسرائیل کو نہیں آنے دینا روک لیں گے روک لیں گے روک لیں گے معلوم ہے موت بہت طاقتور چیز ہے لیکن یاد رکھنا مجاہد تو موت کو بھی شکست دے دیتا ہے مجاہد تو موت کو بھی شکست دے دیتا ہے اس لیے جو شخص ہدائی بن کے نکلے اپنی جان کٹا دے اسے گولا لگے جسم بکھر جائے اس کی جان کٹ جائے وہ گر جائے اب اس کے بارے میں قرآن سے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا کہتے ہیں بڑا بولو یوکل سبھی اموات اور میرے رستے میں کٹے ہوئے بکھرے ہوئے وہ زندگی کیسی ہے وہ میرا رب جانتا ہے ہم کیا پہچانے ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اس کو کیا پتا باہر کی زندگی کیسی ہے اس کو کو باہر بیس فٹ کے درخت ہوتے ہیں کہتے جگہ ہی نہیں ہے اسے کو بڑا بڑا دریا ہوتا ہے کہتے پلاٹ ہی نہیں ہے اتنا بڑا جب وہاں سے نکلا ماں کے پیٹ سے آتا ہے پھر روتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو کیا پتا شہید کو رب کیا کچھ فرماتا ہے اس لیے شہید جنت میں کہتا ہے اللہ مجھے دنیا میں جانے دے سکا اللہ بلط تو دنیا میں جانا چاہتا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں جانا چاہتا نہ کوئی بلی جانا چاہتا ہے نہ کوئی بزرگ جانا چاہتا ہے سارے مزے کر رہے ہیں کوئی سر سبھی اور زنجبیل پی رہا ہے کوئی ہوروں کے ساتھ بیٹھا جس نے دنیا میں آنکھیں بچائی لڑکیوں سے یاریاں نہیں کی اللہ نے جنت کی عورتیں دے دی اب مزے کر دنیا میں نے آنکھیں بچائی تھی اب خوب کے لطف حاصل کر کوئی دریا پی رہا ہے کوئی شہد پی رہا ہے کوئی شراب الطہورا کے مزے لے رہا ہے مگر شہید کہہ رہا ہے ربا دنیا میں واپس بھیج دے کیا تجھے یہاں مزہ نہیں آ رہا اللہ سب مزہ آ رہا ہے مگر جب گولی لگی تھی جب گولا لگا تھا جب بم پھٹا تھا اور میں شہید ہوا تھا اس شہادت کے وقت جو مزہ آیا تھا وہ مزہ میں دوبارہ لینا چاہتا ہوں معلوم ہوا وہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے تو جو جنت سے بھی زیادہ میٹھی چیز ہو اس سے ڈرنا چاہیے اس کو مانگنا چاہیے اس سے ڈرنا چاہیے اسے مانگنا چاہیے پھر ڈر کس چیز کا پھر کہتے تمہیں مار دیں گے یہ ایسا ہی ہے کہ مجنو کو کوئی کہے ہوئے آرام کر ورنہ تجھے لہلا سے ملا دیں گے مجنو کہے گا کہ فوراً جلدی ذرا جلدی ذرا یا کسی نوجوان جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اس کو کہو کہ اگر تم نے کیلا کھایا جا کے تجھے تیری بیوی کے ساتھ کمرے میں بند کر دیں گے وہ کہے گا میں ایک درجن کھاتا ہوں ابھی اسی طرح ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں مار دیں گے اور مر کے ہم کہاں جائیں گے ذرا شہید کی موت کا منظر تو پڑھو قرآن میں پڑھو رب کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے یہ خوشیاں منا رہا ہے یہ اٹھتا پھر رہا ہے یہ کھاتا پھر رہا ہے یہ پیچھے والوں کے لیے مزے نبی کہتا ہے نبی فرماتے ہیں موت کا درد نہیں ہوتا خون کا پہلا خطرہ گرتے ہی سب تلوار لے کے اللہ کے آپ کے کھڑے ہوئے ہوں گے قیامت اور بعض ادا کہیں گے اوپر بیٹھ جاؤ اور جس چیز کو کہتے جاؤ میں اسے داخل کرتا جاؤں تو ان مجاہدوں سے یاری کرنی چاہیے یا دشمنی کرنی چاہیے مسلمانوں پر نماز روزے کی طرح فرض ہے جس طرح قرآن نے نماز کو بیان کیا آپ ہی مشکل آتا نماز جو نماز کا انکار کرے گا مسلمان ہوگا کافر ہوگا جو کہ نماز ہے ہی نہیں اسلام میں مسلمانوں کا کافر ہوگا قرآن نے حکم کیا زکات کو بآت زکاتا جو آدمی کہ اسلام میں زکات نہیں ہے مسلمانوں کا کافر ہوگا قرآن نے روزے کا حکم دیا کتب علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا جو کہ رمضان کا روزہ اسلام میں ہے ہی نہیں وہ مسلمان ہوگا کافر ہوگا قرآن پاک نے حج فرض کر دیا ولی اللہ یہ اللہ کی حج پہ تھی ستا علیہ سبیلا کہ اللہ پاک نے حج فرض کر دیا جو کہ اسلام میں حج نہیں ہے مسلمانوں کا کافر ہوگا خود ہی قرآن نے جہاد کو فرض کیا خود ہی مالی کو جہاد پر قرآن میں کتنی آیتیں میں نے شروع میں بتائی ہیں چار سو چوراسی سے زائد تو جو چار سو چوراسی سے زائد آئے تو کیا منکر ہو مسلمان ہے کافر ہے آپ کے گھر میں کوئی آدمی آئے تو جی میں پکا مسلمان ہوں خدا کو مانتا ہوں رسول کو مانتا ہوں قرآن کو مانتا ہوں پر قرآن میں صورت انا آتے کل کو سر ایک صورت ادا جا نصر اللہ یہ تین تین آئے تمہاری دو صورتیں میں ان کو قرآن نہیں مانتا باقی پورا قرآن مانتا ہوں گلاب جامن کھلائیں گے جوتے کیا کھلائیں گے اس کو اگر رشتہ مانگنے آئے دیں گے جی صرف دو صورتوں کا انکار کر رہا ہے کہ میں اجازت کی صورت نہیں مانتا باقی پورا پرانا میں مانتا ہوں کیا کھلائیں گے اسے جی مسلمان ہیں کافی رہے جو قرآن کی چار سو چوراسی آئے تھے جن میں رب نے جہاد کی فرضیت بیان کی جہاد کی فضیلت بیان کی جہاد کے آداب بیان کیے مجاہد کے گھوڑے بیان کیے اس گھوڑے کی چھاپے بیان کی ان ٹاپوں سے اڑنے والے گرد و غبار کو بیان کیا اس اس مجاہد کے گھوڑے کے حملہ کرنے کو بیان کیا مجاہد کے اسلحہ کو بیان کیا مجاہد کی سرح کو بیان کیا مجاہد کی نماز کو بیان کیا مجاہد کے قتل کرنے کو بیان کیا مجاہد کے قتل ہونے کو بیان کیا مجاہد کے زخمی ہونے کو بیان کیا مجاہد کے حملہ کرنے کو بیان کیا مجاہد مجاہد پر حملہ ہونے کو بیان کیا مجاہد کے رب کے ساتھ جو خرید و فروخت ہے اس کو بیان کیا مجاہد کی نماز کو بیان کیا مجاہد کے روزے کو بیان کیا مجاہد کے ساتھ اترنے والے فرشتوں کو بیان کیا رب نے پرانے پاک میں جہاد کی ایک ایک چیز کو بیان کیا اور آخر میں مجاہد نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے پولیس میرے پیچھے پھرتی ہے لوگ میری رپورٹیں لکھتے ہیں مسلمان مجھے دہشت گرد کہتے ہیں رب نے قرآن نے کہا سارے جو کچھ کہتے رہے مجاہد میں تجھ سے پیار کرتا ہوں مجاہد اللہ کا پیارا ہے رب کہتا ہے میرا پیارا صحابہ جمعے کے دن بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل چل جائے نا وہی کریں گے قرآن آ گیا سب سے افضل عمل ہے اللہ کے رستے میں لڑنا ملک میں سب سے زیادہ عزت آرمی کو ہے اس لیے کہ وہ ملک کی خاطر لڑتی ہے جو رب کی خاطر لڑے گا وہ رب کے ہاں سب سے اونچا ہوگا وہ سب سے زیادہ اونچا ہوگا وفادار کی شانی کچھ اور ہوتی ہے جان دینے والا آشقی کچھ اور ہوتا ہے دوری کھانے والے آشق رہتے ہی پھرتے رہتے ہیں کچھ نہیں ملتا میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات جہاد فرض ہے کہ نہیں ہے جو اس جہاد کا انکار کرے گا مسلمان ہوگا کافر ہوگا اللہ ہم سب کو سے بچا دے ہم یہی مہم لے کے آج کل پھر رہے ہیں ایک ایک کے پاس ایک ایک کے پاس ہر کو کہ خدا کے لیے جہاد کر نہیں سکتے ہو مان تو انکار کیوں کر صاف ستھرا دیا ہے چاہے انکار کر کے قبر میں کافر بن کے گروگی کریں معلوم تو صحیح کہ اللہ کے رستے میں لڑنا اسلام میں فرض ہے ہے ہم بز دل ہے کمزور ہے ہم نہیں لڑ رہے پھر اللہ کے سامنے رو اللہ تمہیں بھی میدانوں میں لے جائے گا ایک صاحب حضور نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میرے جانے کا وقت ہے کوئی دعا کرا لے ایک صاحب ہی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرے اندر دو بیماریاں ہیں دعا کر دیجیے زیادہ سوتا ہوں اور بز دل ہوں ڈر بہت لگتا ہے آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی صحابہ کہتے پھر ہم نے دیکھا اگلے مورچے میں شیروں کتنا لگتا تھا تو ہم اپنی بزدلی کو تو سمجھے اپنی بزدری کو اللہ سے صحیح اللہ ختم کر دے بزدری اپنوں پہ شیر ہے شہروں کے سامنے کچھ بن جاتے ہیں جاتے اللہ ہماری اس بزدری کو ختم کروانا تو بس یہی ہمارا پیغام ہے باقی جن لوگوں کے دل میں جہاد کرنے کا شوق نہیں ہے وہ اللہ سے توبہ انتفار کریں اس لیے کہ میں نے حدیث پہلے سنا دی کہ جو لڑنے نہیں جائے گا یہاں لفظ جہاد نہیں ہے کہ لوگ مانا دیں یہ بھی جہاد وہ بھی جہاد غزب کا لفظ آیا ہے اور تن وزنی وحدہ تن ہماری تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے فت القدیر اٹھا کے دیکھ لے جنگ کے لیے جانا تو فرمایا کہ جو خود بھی لڑنے نہیں گیا اسے پتا چلا نبی گئے زخمی ہوئے اسے پتا چلا قرآن میں اللہ نے حکم دیا چار سو چرا پھر بھی نہیں جاتا اور دل میں خواہش بھی نہیں ہے کہ میں جاؤں گا یہ شخص منافقت کی اس لیے اپنی جان سے بھی دیہات میں حصہ لیں مال سے بھی دیہات میں حصہ لیں اولاد کو بھی تیار کریں پولیس والے بھی دیہات کی نیت کریں ایجنسیوں والے بھی دیہات کی نیت کریں عام لوگ بھی سب نے خبر میں جانا ہے اللہ کے حضور تاجر بھی دیہات کی نیت کریں علماء بھی نیت کریں عوام بھی نیت کریں اور ملازم طبقہ بھی نیت کرے ہم سب مسلمان ہیں اللہ ہم سب کو ندی کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن جمع فرما دے اور اس جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کے لیے ضروری ہے ہم پورا دین مانیں پورا قرآن مانیں اور پورا دین اور قرآن تب ہم مانیں گے جب ہم دیہات کے ساتھ محبت کریں گے جہاد کو گالیاں نہیں دیں گے مجاہدوں کو ستانا چھوڑ دیں گے تب ہم نبی کے جھنڈے کے نیچے سب جمع ہوں گے اللہ میرا بھی حشر ایمان پہ فرمائے شہادت نصیب فرمائے اللہ آپ سب کو بھی جہاد کی سمجھ عطا فرمائے الحمد للہ